حماد نے بیان کیا ان سے ایوب نے ان سے محمد نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ اسلم غفار اور مزینہ اور جہینیہ کے کچھ لوگ یا انہوں نے بیان کیا کہ مزینہ کے کچھ لوگ یا بیان کیا کہ جہینہ کے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یا بیان کیا کہ قیامت کے دن قبیلہ اسد تمیم حوازن اور غطفان سے بہتر ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو تیس